السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر ایٹ ٹو زیرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے پڑھیے میرے ساتھ دعا اللہ جالنی مین الدین ادا احسن استبشروا واذا اساؤوا استغفارو ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ تو مجھے تیرے ان اچھے بندوں میں شامل فرما کہ جب نیکی کریں تو انہیں خوشی ہو اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں تیرے دربار میں استغفار کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگتے تھے سنن ابن ماجہ میں اور دعوت القبیر البحقی میں یہ حدیث موجود ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کسی بندے کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے سلسلہ میں جنت اور رضائے الہی کا وعدہ ہے اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی نظر عنایت ہے اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمال حسانہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے قرآن پاک میں ارشاد ہے کل بفضل اللہ وب رحمتی فب دالی کا فل اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور عنایت پر اس کے بندو کو خوش ہونا چاہیے یہ جو واٹس اپ کا سبق سننے کی توفیق مل جاتی ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے وارسوں کا سبق بھیجنے کی توفیق مل جاتی ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے جماعت میں جانے کی توفیق مل جاتی ہے سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے مطلب کہ اللہ ہم کو پسند کرتا ہے جو توفیق دے رہا ہے اسی طرح جب کسی بندے سے کوئی چھوٹی بڑی معصیت گناہ یا لغزش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے وہ فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگنا چاہیے جس بندے کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے نیکی کرے خوشی ہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی اور گناہ ہو جائے معافی مانگے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے روزانہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تو پڑھی لیجئے یعنی نیکی کرنے پر خوش ہونا یہ گویا کہ شکر ادا کرنا ہے اور گنا جائے تو معافی مانگ لینا یہ گویا کہ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ چوک ہو گیا یہ دونوں باتیں ایمان کی علامت ہیں یہ ذہن میں رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت مانگا کرتے تھے اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور اے اللہ تیرا شکر ہے تو ہم سے کام لے رہا ہے اے اللہ تو ناراض مت ہونا خوش ہو کر کام لینا اور تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے قبول فرما لے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ وبدی یہ تین درخت جنت میں لگ گئے آپ پڑھو گے تو آپ کے بھی لگ جائیں گے اس کا امیج اس بن کے نہیں آئے گا بس پڑھا دیا جی، بار بار پڑھاتا ہوں لیکن وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جو حدیث میں کہی گئی اس کا امیج بنا کر ترجمے کے ساتھ بھیجوں گا ان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين